معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے عائشہ یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ وہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتی عائشہ رضی اللہ عنہ کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو سترہ